حضرت محرش کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ سے رات کے وقت عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور صبح سے پہلے واپس جعرانہ میں آ گئے گوئے کے رات وہیں رہے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ جعرانہ سے نکل کر وادی صرف میں آ گئے اور صرف سے مدینہ منورہ کا راستہ اختیار فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھیاسٹھ